السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسول کریم بعد آج کا سبق خوب دھیان سے سنیے سبق نمبر فائیو ایٹ ٹو روزے کے متعلق یہ پندرہواں سبق ہے دھیان سے سنیے مشائق نے روزے کے آداب میں چھ امور تحریر فرمائے ہیں روزہ دار کو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے چھ امور میں ایک ایک کر کے گناؤں گا انشاءاللہ لیکن دو تین دن لگیں گے اس میں اس لیے دھیان سے سنیے سب سے پہلا روزے کا ادب یہ ہے نگاہ کی حفاظت کسی بے محل جگہ پر نگاہ نہ پڑے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی حور ہے نا جو ہماری جو بیوی ہے بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے پھر اجنبی کا کیا ذکر ہے اسی طرح کسی اللہ وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اگر کرکٹ کا کھیل ہو تو مسلمانوں کو تو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارا کیا تعلق کرکٹ کے کھیل سے اسی طریقے سے یہ فیس بک پر بیٹھنا رمضان کے مہینے میں اور اسی طریقے سے یہ موبائل کو لے کر جو ہے جو ہے واٹس ایپ ادھر ادھر کی باتیں بھیجنا رمضان کے مہینے میں غلط غلط تصویریں دیکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہے اس کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت یہ بہت بہت بہت ضروری ہے کسی پر بھی نہ پڑے جب بیوی پر شہابت کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا علماء نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کو بھی شہابت کی نگاہ سے نہ دیکھے راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی فوٹو لگے ہوئے ہیں تو ویسے ان کا دیکھنا تو ہر حال میں حرام ہی حرام ہے لیکن یہ کہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا اس کا کافی خیال رکھیے تاکہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے اور دوسری چیز جو ہے زبان کی حفاظت ہے جھوٹ چغل خوری لغ و بکواس غیبت بدگوئی بد کلامی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ذرا آدمی کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے جھگڑا وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہے اس میں خاص طور سے غیبت سے بہت بچا جائے ایک حدیث اور ایک قصہ مختصر سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزہ میں اتنی شدت سے انہیں بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی موت کے وقت موت کا وقت قریب آ گیا حضور صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت یہ تو بالکل بردے کے قریب ہے دونوں عورتیں تو کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا دونوں نے قے کی الٹی کی قے کہتے الٹی کو الٹی کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا لوگوں کے حرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق شان ہوں کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبتیں کرتی رہیں اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ جو آدمی جو عورت جتنی زیادہ غیبت کرے گی روزے کی حالت میں اس کو روزہ اتنا ہی بھاری لگے گا جتنا عورتوں کو بھاری لگا اور غیبت کی وجہ سے ان کے جو روزے کی حالت ہوئی تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال روزے سے تو روزہ رکھا اور غیبت کی یہ غیبت میں مرد بھی آگے یعنی پیچھے نہیں عورتیں بھی پیچھے نہیں اور اللہ فرمائے عوام کی بات نہیں آج تو خواص علماء کے اندر یہ مرض پھیلا ہوا ہے یہ مرض اور بہت کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اچھے اچھے مجلسوں کے اندر غیبت ہوئی تو غیبت اچھا منع کرو کہ صاحب غیبت ہو رہی ہے غیبت نہیں ہو رہی ہے تو میں قصہ بیان کر رہا ہوں یہ اور بڑا گنا اس کے لیے یہ بہت اس کا خیال رکھیں غیبت کے بارے میں معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو بڑی وعید چلو معراج کے قصے تو اپنی جگہ ہیں لیکن قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا لا کم کم بادا احد تن فکری تم بتق اللہ ان اللہ طواب الرحیم کہ کسی کی غیبت مت کرو غیبت کرو گے تو اپنے بھائی کا گویا کہ یعنی اس کا گوشت کھا رہے ہو یعنی تو حضور روزے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع کیا اللہ تعالیٰ غیبتوں سے ہم سب کی اللہ حفاظت کرے خواص کو عوام کو مردوں کو عورتوں کو اور علماء کو اور مقربین کو چھوٹوں کو بڑوں کو اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بقیہ تفصیل کر ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین